سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات دہرائی کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ روزانہ اپنے اوپر صدقہ کرے اور پھر کہا اے اللہ کے رسول میں صدقہ کیسے کروں ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے اور لوگوں کے راستے سے کانٹے ہڈی اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا نابینا آدمی کو رہنمائی کر دینا کسی گونگے بہرے کو بات سمجھا دینا اگر تجھے علم ہو تو کسی ضرورت کے لیے رہنمائی طلب کرنے والے کی رہنمائی کرنا مدد کے لیے پکارنے والے مصیبت زدہ کی مدد کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑ کر جانا اور کمزور کی خوب مدد کرنا یہ سارے امور تمہاری طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے بلکہ اپنی اہلیہ سے جمع کرنا بھی باعث اجر ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے لیے میری شہوت میں اجر کیسے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مجھے بتلاؤ کہ اگر تمہارا بیٹا ہو وہ بالغ ہو جائے اور تمہیں اس کی طرف سے خیر کی امید ہو لیکن وہ فوت ہو جائے تو کیا تم اس پر صبر کرو گے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کیا اسے تم نے پیدا کیا میں نے کہا جی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے ہدایت دی میں نے کہا جی نہیں بلکہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے رزق دیتے رہے میں نے کہا جی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے رزق دیتا رہا آپ نے فرمایا بات ایسے ہی ہے جس طرح بچے کی تمام ضروریات و حاجات اللہ تعالیٰ نے پوری کی مگر تمہیں اس کی وفات پر اجر و ثواب ہوا بس اسی طرح تم اپنی شرمگاہ کو حلال مقام پر استعمال کرو اور حرام سے بچاؤ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اسے بچا لے گا اور اگر اس نے چاہا تو اسے موت دے دے گا اور تمہیں ثواب ملے گا حدیث نمبر چھتیس سو چودہ مسند احمد